حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے جو کالے رنگ کا ہے اور مجھے اس پر تعجب ہے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ